الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهجه بهديه إلى يوم الدين أما بعد جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ آج کے در سے یہ علامات قبرے کے متعلق انشاءاللہ تفصیلات و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا اور بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے قیامت اٹھنے سے پہلے کچھ نشانات ہے کچھ علامات ہے اشراط السایہ جس کو کہتے ہیں ایک علامات سورا ہے اور کچھ علامات کبرا ہے بڑی نشانیاں ہیں یہ قیامت سے پہلے ہر حال میں یہ ہوگا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے کیونکہ یہ قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سنت سے ثابت ہے اسی لیے مسلمان اس کو اس پر تسلیم کرے اور یقین کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو بیان ہے اور جو قرآن نے جو تفصیلات ذکر کی ہے وہ حق ہے اور وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے اور بتا کہ کچھ نشانات علامات سغرا ہے چھوٹی نشانیاں ہیں اور یہ بہت زیادہ ہے ذکر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد بتا گیا کہ کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور پچھلے درس میں اس کو اجمالاً عمومی طور پر گنایا گیا ہے بتایا گیا تقریباً دس موجود دس متفق ہے اور کچھ علماء گیارہواں جو ذکر کرتے ہیں وہ مہدی کو ذکر کرتے ہیں اور مہدی کے بارے میں بتایا گیا پچھلے درس میں کہ اس میں علماء میں اس پر تو ایمان ہے کہ مہدی آئے گا اور مہدی کون ہے تفصیلات انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے لیکن یہ اختلاف ہے کہ یہ علامات قبرے میں ہے یا علامات صغرا میں ہے اور اس کے سبب ابھی ذکر کریں گے تو آج کے درس انشاءاللہ مہدی علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی کہ کون ہے اور کہاں نکلیں گے اس کا نام کیا ہے اور اس کی کیا کیا صفات ہے اور کہاں نکلیں گے کون سے اعمال دنیا میں کر کے جائیں گے اور ان کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی یہ انشاءاللہ شاء اللہ حت الامکان جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے وہی بیان کریں گے مہدی کے متعلق بہت ساری روایات ضعیف ہیں اور بہت سے باتیں اس طرح ہے جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاں حدیثوں میں ہے لیکن ضعیف حدیثوں میں ہے اسی لیے وہ ضعیف حدیث ذکر نہیں کریں گے کیونکہ مناسب نہیں وقت نہیں ہے جو صحیح ہے اس پر اکتفا کریں گے اور وہی بیان کریں گے مہدی علیہ السلام کون ہے اور مہدی کون ہے مہدی علماء کہتے ہیں ایک نیک صالح انسان ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہے ان کی نسل میں سے ہے اور وہ زمان کے زمانے کے آخری دنیا کے آخری ایام میں نکلیں گے اور خلیفہ بنیں گے مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حسم حکم کریں گے اور وہ کافروں سے جہاد بھی کریں گے تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مومن اور پرہیزگار متقی انسان ہے جو حاکم حکومت کریں گے خلیفہ بنیں گے سارے مسلمان کے خلیفہ بنیں گے اور سارے مومن لوگ اس کو بیعت کریں گے اس کو بیعت دیں گے اور اس کو خلیفہ بنائیں گے اور مزید تفصیلات ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے یہ شروع میں بتایا گیا کہ یہ اختلاف ہوا علماء میں کہ یہ علام کبرا ہے یا سغرا ہے یعنی یہ بڑی نشانیوں میں اس کو جوڑیں گے یا چھوٹی نشانیوں میں تو اس کا اصل اختلاف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول جو پچھلے حدیث میں پچھلے درس سے پڑھی گا اللہ کے رسول حضرت خدیفہ الغفاری کے حدیث ہے کہ ہم لوگ ایک بار بیٹھے تھے قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول ہم لوگ سے سوال کی کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ہم لوگوں نے کہا قیامت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہوگی اللہ کی یہ دس نشانات کے بعد یہ بڑی نشانیاں جو دیکھو گی ہونے کے بعد ہی قیامت ہوگی اور اللہ کے رسول دس گنائے دخان ہے یا جوج ماجوج ہے دجال ہے اور کئی چیز جو ذکر کیا گیا دس چیزیں ہیں اس میں مہدی کو نہیں ذکر کی ہے اسی لیے اکثر علماء نہیں اکثر نہیں کہیں گے لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں یہ چھوٹی نشانیاں ہیں یہ چھوٹی نشانی بڑی نہیں ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں بڑی ہے کیونکہ اس لیے بڑی ہے کیونکہ وہ اس طرح عام نہیں ہے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں بلکہ وہ آئیں گے اور دنیا کی نقشہ بلکہ بدل دیں گے مسلمان کی حالت بدل جائے گی اچھائی کی طرف ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی نشانی ہے تو بہرحال بڑی ہے یا چھوٹی ہم لوگ پر واجب ہے کہ ہم لوگ اس پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آئیں گے قرآن مجید میں تو کوئی دلیل نہیں ہے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ آخر الزمان میں آخر ایام میں حضرت مہدی آئیں گے تو پھر کہاں سے لایا گیا صحیح حدیثوں سے اور بتایا گیا کئی بار کہ ہم لوگ کے دین دو چیز پر مبنی ہے قرآن اور سنت اگر کوئی انسان کہتا میں صرف قرآن لیتا ہوں اور سنت کو چھوڑتا ہوں تو گمراہ انسان ہے کیونکہ اکثر دین کے مسائل سنت سے ثابت ہے قرآن سے نہیں پانچ وقت نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ پانچ وقت نماز پڑھو کہیں نہیں کہیں نہیں آتا ہے کہ ظہر میں چار اور عصر میں چار مغرب میں تین یہ کہیں نہیں آتا ہے روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں لیکن روزہ کس چیز سے روکنا چاہیے کچھ ذکر کیا جائے کچھ مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں لیکن اکثر مسائل باقی ہیں زکوٰۃ کے مسائل حج کے تفصیلات اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم لوگ یہ چیزیں سیکھتے ہیں اللہ کے رسول و انی اوتی تو قرآن کہ آگاہ رہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی جیسے ایک اور چیز دی گئی وہ اللہ کے رسول کی سنت تو مومن ہمیشہ قرآن اور سنت سے سارے دین کے مسائل سیکھتا ہے لیکن قرآن قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اختلاف ہوتا قرآن کے ترجمے میں قرآن سے کس طرح مسئلہ لیا جائے اس میں اختلاف ہے اور اس میں ہر فرقہ اور ہر مذہب والے اپنے مرضی سے قرآن کو سمجھتے ہیں اور اپنے مرضی سے قرآن لیتے ہیں غلط ہے قرآن اس چیز سے سیکھیں گے جس طرح صحاب کرام تابعین سیکھتے تھے اور سنت کس طرح لیں گے جس طرح صحاب کرام تابعین سنت کو سمجھتے تھے اور جو ثابت ہوا یہ لینا ہے تو یہ دو مصدر ہے جو ہم لوگ کے تشریح کے جو اصل مصدر ہے تو اس لیے مہدی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن میں ایک بھی دلیل نہیں ہے حدیثوں میں تو بہت زیادہ حدیثیں ہیں حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے درجہ پہنچ جاتا ہے تواتر کے معنی کیا ہے تواتر کے معنی یہ معنوی تواتر ہے تواتر کے خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ حدیث جو ہم لوگ تک پہنچتا ہے ایک صحابی نہیں کئی صحابی روایت کرتے ہیں اور ان سے کئی تابعی لیتے ہیں اور ان سے کئی علماء نے ہر ہر ہر مرحلے پر کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے قرآن بھی ہم لوگ کا منقور ہے تواتر کے ذریعے سے اور یہ اسی لیے مہدی کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں اس میں تواتر معنوی یعنی حدیث ایک نہیں ہے لیکن اس کے معنی اکثر حدیثوں میں صحاب کرام سے تو بہت صحاب کرام میں عام تھا ثابت تھا بلکہ بلکہ دس بیس صحابی زیادہ یہ چیز ثابت ہے اور وہ لوگ ایمان رکھتے تھے اور وہ لوگ رجانتے تھے کہ مہدی آئیں گے اور آخر الزمان میں آئیں گے کیونکہ اللہ کے رسول سے کئی حدیث ثابت ہے اور حدیثیں کیا ہیں یہ انشاءاللہ جب مسائل ذکر کریں گے تو اس میں ہر چیز میں ایک ایک حدیث ذکر کریں گے جسے پتا چلے گا کہ اس میں کئی حدیثیں ہیں لیکن یہ تواتر مانوی تک پہنچ چکا ہے اور اہل سنت تقریباً سب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہے چند علماء میں اہل سنت میں چند علماء اختلاف کیے جیسا کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ تھے لیکن ان لوگ کی تعداد اگر دیکھا جائے تو ان لوگ نہ کے برابر ہے سارے جمہور علماء کے نزدیک اتفاق ہے تقریباً ان لوگ کو چھوڑ کے کہ مہدی کی حقیقت ہے اور آئیں گے کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے صرف اہل سنت نہیں بلکہ باقی مذاہب والے اکثر مانتے ہیں لیکن تفصیلات میں فرق ہے شیعہ لوگ جیسا کہ مانتے ہیں لیکن ان لوگ اپنی مرضی سے مانتے ہیں ہم لوگ جو ایمان رکھیں گے کس طرح جس طرح ہم لوگ کے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور وہ حدیث صحیح انشاءاللہ پیش کریں گے ابھی اور اس کو تفصیل ذکر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن یہ جو مہدی ہے حدیث میں کس طرح ذکر کیا گیا اکثر حدیثوں میں اگر اکثر حدیث اگر دیکھو گے دو طرح ہے کچھ حدیث میں مہدی کے نام آتا ہے کہ مہدی آئیں گے اور یہ کریں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے المہدی منا اہل البیت کہ مہدی علیہ السلام ہم لوگ میں سے ہوں گے اہل البیت میں سے ہوں گے اور یہ حدیث احمد کی روایت حدیث صحیح ہے تو اللہ کے رسول حاضر کی لیکن اکثر حدیثیں جو مہدی کے بارے میں آتا ہے وہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک نیک سال انسان آئے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا تو اکثر علماء یہ حدیثوں کو جمع کرتے تو وہ خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ مہدی جیسا کہ ابھی ذکر کیا جائے گا آئیے دیکھتے کہ مہدی کی دلیل تو پیش کیا گیا اور کچھ دلیل ابھی پیش کریں گے اس کے نام اور اس کی حقیقت دیکھیں پہلے یہ ہے کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے نام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ثابت کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یملک العرب العرب رجل من اہل بیتی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں ہے اہل بیت یعنی اللہ کے رسول کے گھرانے کا افراد جیسا کہ اہل بیت تفصیل کیا گیا اہل بیت زیادہ تر اللہ کے رسول کی بیویاں آتی ہیں اور اللہ کے رسول کے اہل بیت وہ بن العباس عباس کے اولاد حضرت ابو طالب کے اولاد حضرت علی حضرت اسیت الحارث اور کئی لوگ کو یہاں ذکر کیا گیا ہے جو قریب ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول کا اہل بیت میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوا تو اسم ہو اسمی اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا تو اللہ کے رسول کے نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یا احمد دو نام اللہ کے رسول کے تو یا تو یہ بندے کے نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا یہ معلوم ہو لیکن اکثر علماء نے اس کو محمد نام ذکر ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے جو اصل نام زیادہ مشہور کس سے کس سے مشہور تھے محمد اور قرآن میں محمد کے لفظ چار بار آیا ہے محمد ایک ہی بار لیکن احمد بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر قریب اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں محمد لیکن اس میں بھی کوئی واضح نہیں ہے اللہ رسول بتائے میرے نام کی طرح ہے اور اس کے والد کے نام کیا ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال زائدہ لطول اليوم حضرت عبداللہ سے روایت کے نبی فرمایا اگر دنیا کا دنیا کا صرف اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جاتا رہ جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان اللہ کے رسول کا حدیث ہے یا میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ بنے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کیا ہے عبداللہ ہے تو اس لیے یہ بندے کے نام مہدی کے نام کیا ہے محمد ابن عبداللہ یا احمد ابن عبداللہ لیکن محمد یہاں غالب زیادہ اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس کا نام محمد ابن عبداللہ یہ زیادہ قریب ہے اور اس کے اولاد کس سے ہوگا اگر آپ ابھی دیکھو گے اللہ کے رسول کے اہل بیت تقریباً کی نسل ختم ہو گئے سوائے ایک ایک بس باقی ہے اللہ کے رسول کے اولاد کون تھے اولاد میں سے کوئی اولاد نہیں تھے لیکن ان کے بیٹی کے اولاد ہیں حضرت حسن اور حسین علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسن حضرت حسین کی نسل ختم ہو چکا لیکن حضرت حسن کے باقی ہیں اسی لیے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں بہت سے لوگ صحیح کہتے ہیں اور بہت سے لوگ فرضی طور پر ہیں اکثر لوگ کی نسبت حضرت حسن کی طرف لیتے ہیں تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد ابن عبداللہ فاطمی یعنی حسنی ہوگا حضرت حسن کے اولاد میں سے اور حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہیں کیونکہ حضرت حضرت حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹی ہیں بیٹے ہیں اور حضرت فاطمہ کون تھے تو ہر ایک جانتا ہے صرف وہ جاہل انسان نہیں جانتا ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں ہم لوگ کے ایک عقیدہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس امت کے سب سے افضل افراد میں سے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں کہ ہم لوگ غلو کریں یا ہم لوگ اس کے ذریعے سے توسل کریں یا یہ کہیں کہ وہ ابو بکر سے افضل تھے حضرت عمر سے افضل نہیں لیکن اس کی فضیلت اسلام میں بہت اونچی ہے عورتوں میں تو بہت اونچی ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں اس کا درجہ سب سے افضل ہے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے بعد یہ علماء کے رائے ہے لیکن حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ کی رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا تو اللہ کے رسول واضح کر دے کہ حضرت فاطمہ کے اولاد سے کیونکہ آل البیت اللہ کے رسول ذکر کی تو عباس کا اولاد بھی آل البیت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول واضح تو یہ ہے کہ اور قریب ہے مجھ سے یعنی حضرت فاطمہ کا اولاد میں سے ہوں گے تو یہ مبارک انسان ہوگا لیکن اس کی برکت نسبت کی وجہ سے نہیں نسبت کی وجہ سے تو ملے گی لیکن اصل اس کی نیکی اور اس کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی آل البیت میں سے ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا ہے کفر کے عمل کرتا تو جنتی کبھی نہیں ہو سکتا صحیح کہ نہیں ابو لہب جنت میں جاتے کیونکہ اللہ کے رسول کے قریب چچے اللہ کے رسول کے چچے تھے تو اسی لیے وہ کافر رہ گئے تو مسلمان ہونا شرط ہے تو اسی لیے یہ مسلمان ہے آل البیت میں سے ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے ہم لوگ کے نزدیک اور اس کی ولادت کیسے ہوتی ہے کہیں حدیث میں نہیں آتا لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کی ولادت عام لوگوں کی طرح ولادت ہوگی تشیع والوں کے نزدیک یہ ہے کہ کہتے کہ ابھی وہ موجود ہے کہاں سامرا میں سامرا عراق میں بغداد سے آگے ہے ایک شہر ہے وہ معتصم باللہ نے اس کو بنایا یہ شہر کے نام سامرا اصل سرمن را راہ اس کا نام ہے تو سامرا میں کہتے کسی سوراخ میں کہیں بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں اسے لوگ دعا کرتے عجل اللہ فرج کہ اللہ اس کو جلدی اس کو آزاد کرائے اور یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ اللہ کے رسول نہیں کہا کہ وہ عام خاص انسان ہے اللہ کے رسول بتایا کہ عام انسان ہے تو یہ عام انسان کی ولادت ہوتی ہے اور وہ نیک صالح ہوتا ہے اس کی موت ہوتی ہے لیکن یہ اگر اس طرح ہے تو یہ خاصیت اگر ملنے چاہیے تو اللہ کے رسول کو ملنا چاہیے اگر کوئی زندہ رہنے کے جد حقدار ہے تو اللہ کے رسول سے بہتر اور کون ہوگا لیکن یہ اللہ کا فرض ہے کہ یہ نظام سب کا چلتا ہے کوئی زیادہ نہیں عمر اللہ اس کو دیتے ہیں کہ وہ تصور کے باہر ہو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے اگر معجزہ اور معجزہ انبیاء کو اللہ دیتے ہیں نہ کہ کسی اور کو تو حضرت مہدی کا صحیح ہے کہ ولادت عام ہوگی جس طرح ہر ایک کو ہوتی ہے اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں حتیٰ کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ مہدی ہے اور جب وہ نکلیں گے کبھی نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں لیکن بعد میں اس کو کچھ نشانہ ظاہر ہوں گے ہو سکتا پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے اس کو بھی نہیں پتا ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے اس کی صفت کیا ہے یہ انسان کس طرح ہے الگ انسان ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کچھ ہے لیکن زیادہ نہیں یہاں لیکن کچھ صفات جو ذکر کیا گیا اسی طرح اللہ کے رسول کی دو صفت یہاں ذکر کی گئی کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے المہدی منی مہدی یعنی میرے خاندان میں سے ہیں مجھ سے ہیں اجل اجل الجبہ اقن اجل الجبہ جبہ اس کو پیشانی کو کہتے ہیں اجلا جلی یعنی جو واضح ہوتا ہے تو اس کی پیشانی واضح بالکل سب سے واضح ہے واضح دو سبب سے انسان کی پیشانی واضح ہوتی دو سبب سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ چوڑی ہوگی اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور عموما اللہ کے رسول کی بھی چوڑی تھی اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کے بال کم ہوگا آپ دیکھو گے جس کا بال نکلتا ہے تو آگے تک ہوتا ہے لیکن جو معمر ہوتا ہے جیسے صاحب ہے اس کی دائیں بائیں کم ہو جاتے ہوتے جاتے تو اس لیے ظاہر ہوتا ہے تو دونوں دونوں دونوں مانا چاہیے اس کی پیشانی بالکل چوڑی ہوگی اور ظاہر ہوگی اکن اکنل یعنی جو ناک لمبی ہوتی اور پتلی ہوتی ہے کچھ لوگ کی ناک بھاری ہوتی ہے اور کچھ لوگ کی ناک چپکی پچکی ہوتی ہے یہ کی اکنا یعنی لمبی ہے اور پتلی ہے اور آگے جیسا کہ گول ہوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے اس سے زیادہ نہیں آتا ہے کہ اس کی لمبائی کتنا ہے چوڑائی کتنا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں کیا ہے یہ کہیں نہیں آتا ہے اسی لیے اس سے زیادہ اگر کوئی صفات ذکر کرے تو وہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے اور اس کی یہ اس کے خلقت ہے لیکن اس کے اخلاق اس کی دینداری کس طرح ہے اللہ کے رسول اس کی دینداری اتنے ہی بتاتے ہیں تو اس لیے المحدی منا اہل البئی کہ مہدی ہم میں سے اہل البیت میں سے ہے یوسلح اللہ فی لیلہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک ہی رات میں اس کو سدھار دیتا ہے ابن ماجہ کی بات حدیث صحیح ہے یعنی اس سے پہلے کیا ہوتے ہیں یہ علماء ذکر کرتے کہ وہ ایک ہی دن میں وہ سدھر جاتا ہے اس سے پہلے کیا پہاس ہوتے ہیں بدکار نہیں اس کا معنی نہیں جیسے کہ کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں یعنی اس کے مطلب اس کی ہدایت اور شوق اور جذبہ جو دین اور دنیا اور یہ دین اور یہ کی طرف ایک ہی رات میں ہو جاتی ہے اس سے پہلے وہ نے مسلمان صالح اپنے حساب سے لیکن جو صلاح اور ایمان اور علم اور دینداری اور یہ جو جذبہ ہے کہ لوگ کے اندر یہ یہ اصلاح کرے یہ ایک ہی رات میں یہ ہو جائے گی پھر دوسرے دن اس کو نکالا جائے اور رکھا جائے گا یعنی اس کا مطلب آپ دیکھتے ہو کہ انسان اپنی دنیا میں رہتا ہے نماز پڑھتا روزہ کرتا سب کچھ لیکن اچانک کوئی ایسی چیز حادثہ دیکھ لیتا ہے جس کی اس کی زندگی بدل جاتی ہے نیکی کرتا ہے تو اور مزید کرتا ہے دعوت کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی زندگی تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس کو اصلاح کرتے ایک دن میں کہ اس سے پہلے اچھے انسان نہیں ہوتے یا بدکار یا کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ اس کو ایک ہی رات میں سدھار دے یا تو اس کا مطلب یعنی اس کو خلافت کے لیے اس کو قابل بناتے ہیں یا تو اس کی حالت اور اچھی ہوتی اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے وہ کہاں نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے اس کے زمانے کا حال کیا ہے دیکھیے خلافت اللہ کے رسول کے بعد کیا تھی چالیس سال تک خلافت تھی چالیس یعنی اللہ کے رسول کے خلیفہ بنے ابو بکر عمر عثمان علی پھر حضرت حسن چھ مہینہ کی پھر اس کے بعد خلافت تھی لیکن خلاف و ملک اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی خلیفہ تھے لیکن وہ بادشاہ کے طرح یہ حضرت عثمان اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ملک ہوگا یعنی خلافت کا میں زیادہ تر ملک ہے جیسا کہ بعد میں ہوئے پھر بنی امیہ آئے پھر بن عباس آئے عباسی لوگ آئے جو حضرت عباس کے اولاد میں ہیں اور وہ کئی سال تک وہ لوگ رہے پھر اس کے بعد اس کی خلافت یہاں وہاں منتشر ہو گئی لیکن عباسی کے نام سے کرتے تھے پھر عثمانی یہ ترکی والے خلیفہ بنے یہاں تک کہ تقریباً ابھی سو سال پہلے تقریباً یہ ختم ہوا لیکن خلافت دوبارہ آنے والی ہے خلافت کے معنی کیا ہے یعنی ایک مسلمان جو خلیفہ بنے گا سارے لوگوں کے لیے اور ابھی تو دل وقت ہر ملک کے الگ الگ حاکم الگ الگ ہر ملک کے الگ الگ مسئلہ اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا کہ ہر ایک اپنے جس حاکم کے تحت رہتے تھے اس کی تحت کرنا ضروری ہے لیکن وہ خلیفہ جب آئیں گے تو ایک ملک یہ نہیں رہ جائیں گے بلکہ سارے ایک ہی خلیفہ رہے گا اور سارے لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو اس زمانہ کس طرح رہے گا وہ زمانے میں ظلم منتشر ہو جائے گا ظلم اور تعدی اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک آدمی اپنے لیے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا حالانکہ خلیفہ مسلمان رہیں گے خلیفہ بنیں گے لیکن پھر بھی ظلم اور بہت ہی منتشر ہوگا کیا دلیل ہے حضرت ابو سعید خدری کا حدیث اللہ کے رسول فرماتے ظلما غل کہ زمین کو ضرور یعنی ظلم اور تعدی سے بھر جائے گی خرجن پھر اللہ کے رسول بتاتے کہ مہدی آئے تو یہ حدیث صحیح ہے اور کئی حدیث لطم اللہ اور وجور حدیث میں و ظلم ہے جرم جور اور تعدی بہت ہی پھیل جائے گا یہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ہر جگہ ظلم ہر جگہ بے انصافی ہر جگہ انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا اس طرح یہ رہے گا کیونکہ غلبہ اکثر اس وقت کافروں کے رہے گا اور مسلمان جو بھی رہیں گے وہ اکثر فسوق اور پجور میں مبتلا رہیں گے تو اسی لیے یہ پہلے حال ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ مہدی اس کے بعد آئیں گے لیکن مہدی علیہ السلام کہاں سے آئیں گے علماء کے اس میں الگ الگ رائے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نکلیں گے مشرق کی طرف سے مشرق بتایا گیا پچھلے درس میں وہ دو درس پہلے اس کو کہتے ہیں ایران عراق اور ایران اور اس کے بعد جو ممالک ہے اس کو مشرق کہتے ہیں لیکن یہ روایت بہت سے علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں بہرحال وہ مشرق کی طرف آئیں گے کہیں سے لیکن وہ آئیں گے کہاں نکلیں گے مکے میں نکلیں گے کچھ علماء کہتے نہیں مدینے سے وہ آئیں گے لیکن وہ مدینے سے بھی کہیں روایت نہیں آتا ہے لیکن کچھ علماء اس لیے مدینہ کہتے ہیں کیونکہ مدینے والے اس میں سب سے خیر ایمان ان لوگوں کے پاس رہے گا اور دینداری وہیں زیادہ رہے گی اور وہ آل البیت میں ہے تو زیادہ علماء کہتے ہیں مدینے لیکن یہ بھی کہیں دلیل نہیں آئیں گے کہاں ظاہر ہوں گے مکے میں ظاہر ہوں گے کیا دلیل ہے اس میں کئی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول اور لوگ کے حال کس طرح رہے گا لوگوں کا حال اس طرح ہے رہے گا کہ لوگ مختلف ہوں گے اس مہدی کو نکلنے سے پہلے ایک خلیفہ ہوگا خلیفہ کی موت سے تین لوگ تینوں درونے کے بھائی تینوں خلیفے کے بیٹے ہیں یہ خلیفہ یا ہو سکتا الگ الگ خلیفے کے بیٹے ہیں سب لڑیں گے کہ مجھے حکومت ملنی چاہیے میں خلیفہ بنوں گا اور مکہ کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تین لوگ تمہارے کنز کچھ علماء کنز کے تفسیر کی ہے کہ کعبہ کہ یعنی اس کے پاس تین لوگ لڑیں گے اور تینوں خلیفہ کے بیٹے ہیں کسی کے پاس یہ خلیف خلافت نہیں آئے گی وہ خلیفہ کے مرنے کے بعد تو مہدی آئیں گے اور اس کو لوگ انتظار کریں گے کہ کوئی خلیفہ نہیں ہے تو مہدی جب نیک سالے ہوگا اور لوگ پہچان لیں گے کہ اللہ کے رسول کا البے تو لوگ اس کو لائیں گے کعبے کے پاس اور اس سے اس کے بیعت لیں گے یہ حدیث حضرت ام سلم کی حدیث ہے یہ کون اختلاف عند موت خلیفہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کو سنا سنتے کہتے فرماتے ہوئے سنا ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا ہاشم بتایا گئے بنو ہاشم میں اللہ کے رسول ہاشم کون تھے اللہ کے رسول کے پردادا جو مطلب کے بیٹے تھے تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاشم کا ایک آدمی مکہ آئے گا اس کو گھر سے نکال کر لے آئیں گے یعنی مومن لوگ مسلمان جو مکے میں نہیں لوگ اس کو گھر سے نکال کے لے آئیں گے کہاں لے جائیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیض تخری جو اناس میں بین اور روکنی وال مقام یعنی اس کو لے جائیں گے رکن اور مقام کے درمیان اس کو لے جائیں گے رکن اور مقام کیا ہے رکن سے مراد کیا ہے رکن سے مراد حجر اسود ہے حجر اسود آپ دیکھو گے کعبہ اس کے چار رکن ہیں تو ایک رکن اور مقام ابراہیم ابھی جہاں دروازہ ہے یہ حصے میں اس کو لایا جائے گا اور وہیں لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اس کو وہیں بیعت کریں گے کہ آپ ہم لوگ کے خلیفہ بنو گے اور وہ شروع میں انکار کریں گے چاہیں گے نہیں لیکن لوگ اس کو لائیں گے بنانے کے لیے اور کہیں نہیں آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں مہدی بنوں گا کیونکہ مہدی بننے کے لیے بہت سے لوگوں کا شوق ہوا آپ تاریخ پڑھو اللہ کے یہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے کئی لوگ دعویٰ کر چکے کہ ہم مہدی ہیں اور سب سے آخری جو ظاہر و جو سعودی میں تقریباً سن چودہ سو ہجری میں یا اس سے پہلے اس وقت کچھ لوگ مدینے سے آئے جو ہیمان اس کے نام تھا اور اس کے محمد عبداللہ وہ جو ہیمان اس کے ساتھ دیتے تھے اور یہی مکے میں آ کے اپنے آپ کو مہدی کہا اور کئی لوگ سے لڑائی کی قتل کیے لوگ دور دور سے آ کے بیعت کیے پھر اس کے بعد ان کے علماء حقیقت بیان کی کمی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اور باقی نشانات باقی ہیں اور اس طرح نہیں نکلیں گے جس طرح یہ بتاتا ہے لیکن زمانے میں کئی لوگ گزر چکے ہیں جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں اور موجود اور دعوی کرنے والے آئیں گے لیکن حقیقی مہدی کبھی نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کرو وہ تو آئیں گے تو لوگ پہچان لیں گے ان کو نشانات ان کی نشانات سے تو اس لیے یہ نشانی ہے کہ وہ آئیں گے کہاں رکن اور مقام کے درمیان اور لوگ ان کی بیعت کریں گے اور اس سے یعنی اس کو خلیفہ بنائیں گے اب اس کے بعد جب خلیفہ بن جائے گا تو لوگ لوگ کے حال کیا ہوگا اب مسلمان ہے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور معروف ہے کہ مسلمان کے خلاف تمام کافر لوگ ہوں گے اسی لیے رد پہل ہوگا کافر لوگ راضی نہیں ہوں گے ان کی مخالفت کے لیے نکلیں گے کیا ہوگا اس کے رد فعل میں دو عمل ہوگا کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ ان کے مخالف بنیں گے کچھ لوگ مخالف بنیں گے خاص کر کیونکہ عرب میں مکہ مدینہ میں اسلام تو وہیں واپس آ گئے تو ان کے مخالف کم رہیں گے مخالفت کرنے والے زیادہ تر دور سے آئیں گے عراق سے شام سے یہ لوگ آئیں گے مسلمان سے اور حضرت مہدی کو ختم کرنے کے لیے اس سے لڑائی کریں گے کیا دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ شام سے آئیں گے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ کے حدیث ہے کہ لوگ اس کو حضرت مہدی کو لائیں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا وہ آنے لگیں گے اتنا ہی بڑا فوج اتنا ہی بڑا صرف کیا کام کا کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے وہ بتایا گیا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اسلام ختم ہوگا چاروں طرف سے اور کہاں مکہ مدینہ صرف رہ جائے گا تو یہی زمانہ ہوگا تقریباً اور آگے پیچھے بھی اور کچھ مسلمان سب سے اچھے لوگ مدینہ اور مکے میں رہیں گے تو اسی لیے لوگ آئیں گے شام سے ان کو ختم کرنے کے لیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کریں گے کس طرح حفاظت کریں گے یہ حدیث حضرت کے آگے حدیث ہے حت عید بل بیدا کہ یہ جب لشکر بیدا پہنچ جائے گا بیدا مدینے سے تو تقریباً ہٹ کے ہے وہ مدینے سے تو آگے ہے شام کی طرف ایک جگہ ہے تو بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا یہ فوج دھس جائے گا اور ہو سکتا ہے بتایا گیا پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول فرماتے قیامت سے پہلے بڑی تین نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ دھسیں گے مشرق میں مغرب جزیر عرب کچھ علماء کہتے ہیں یہ جزیر عرب میں جو ہوگا یہی ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں اس کے بعد بھی ہوگا بہرحال یہی ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگ کی تعداد بہت ہی لمبا چوڑا ہوگا یہ مہدی کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں بهذا البيت يعني الكعبة قوم لهم منعة ولا عدد یہاں اس حدیث میں مہدی کے طرف اشارہ کیا گیا مسلمانوں کے طرف اشارہ کیا گیا لیکن مہدی کے نام نہیں آیا اللہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے حضرت حفصہ اللہ کے رسول کی بیوی روایت کرتی ہے فرماتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر یعنی کعبہ کعبۃ اللہ نے یعنی اللہ کی جو کعبہ ہے اس میں کیا ہے کچھ لوگ پناہ لیں گے جہاں سے مراد زیادہ تر علماء کہتے ہیں مہدی اور مومن دور کے ساتھ ہے پناہ لیں گے جب ان کے پاس جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی کمزور ہے کوئی حملہ کرے گا تو اس میں چلے جائیں گے لیکن اللہ کی حمایت ہے اللہ کے رسول حضرت اللہ کے رسول مت ان کی طاقت نہیں ہوگی نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا ایک لشکر دشمن کے یعنی ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا شام سے وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے یہ بھی روایت مسلم کے یہ اور واضح ہے اور اس سے اور واضح یہ کون جیش ہے کس طرح دھسیں گے اور کس طرح مریں گے لوگ اس حدیث میں تیسرا حدیث میں اور واضح اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت حفصہ کی حدیث ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب تین حصہ کرتے ہیں لشکر اگر دیکھو تو ایک میں نہیں نکلتے ہیں جو خاص کر بڑا لشکر اس کو پانچ میں تقسیم کرتے ہیں جس کو عربی میں خمیز کہتے ہیں ایک آگے پیچھے بیچ میں اور دائیں بائیں اور کچھ لشکر ہوتا تین حصہ آگے بیچ اور آخری تو یہ تین حصے میں وہ لوگ بٹیں گے یہ فوج حملہ کرنے کے لیے بہت ہی لمبا چوڑا ہے آپ یہ حدیث سن کر آپ لوگ تصور کرو گے حدیث ملا کر رسول فرماتے ہیں ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی بیچ والے حصہ زمین میں دھسے گا بیچ والے دھسیں گے آگے والے نکل جائیں گے بیچ والے دھسیں گے تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا آگے والے پیچھے والوں کو پکارے گا کہ آ جاؤ یا آؤ بڑھو لیکن سب کے زمین میں دھس جائیں گے یعنی سارے لوگ دھیرے دھیرے سے پہلے بیچ والے پھر ان کو بچانے کے لیے آگے والے آئیں گے پیچھے والوں کو پکاریں گے تو سارے لوگ اس میں دھسیں گے تو کون بچے گا کتنا لوگ بچیں گے اتنا لاکھوں کے تعداد میں جو فوج ہے کتنا لوگ بچیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوائے ایک قاصد ایک ہی آدمی بچے گا کیوں اللہ اس کو بچائیں گے مطلب نہیں کہ انہیں ایک سال ہے اس لیے اللہ بچائیں گے تاکہ وہ جا کر لوگوں کو خبر دے تاکہ وہ شام میں واپس جائے اور لوگوں کو بتائے کہ تم لوگ کے فوج جو نکلا وہ دھس گیا اور سمجھو کتنا لاکھوں کی تعداد ایک جگہ میں دھس جائیں گے تو کوئی یہ تو بڑا سمجھو ایک عذاب ہے اور یہ ایک نشانی اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہی بڑی نشانی قیامت کے جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تین جگہ لوگ دھسیں گے تو جزیرہ عرب میں یہی ہو سکتا ہے اور یہی لوگ دھسیں گے تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مہدی کو بچا لے گا جو سب سے بڑا لشکر جو ان کے دشمن شام والے ہوں گے تو اسی لیے وہ لوگ دھس جائیں گے اب مہدی کے طاقت مل گئی اب اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ دور دراز سے آئیں گے بیات کرنے کے لیے ان کے پر ایمان جب سب لوگ سنیں گے کہ یہ لوگ دھس گئے اور یہ لوگ نکلے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کی خبر پہنچانے کے لیے کریں گے کہ اگر وہ لوگ فوج نہ نکلتا ہو تو ہو سکتا اس وقت فون موبائل اور یہ سب چیز نہیں ہوگا پھر زمانے وہی کہ جس طرح پہلے تھا تو اللہ سارے لوگوں کو بتانے کے لیے ہی طریقہ کریں گے کہ لوگ دھسیں گے اور اس کے بعد خبر پھیلے گی اور جو مومن ہے چاروں طرف ان لوگ کے دل میں سکون ہوگا پھر سارے لوگ مکہ آئیں گے مدینہ آئیں مکہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں جیسا کہ پچھلے حدیث میں حضرت ام سلمہ کے حدیث ہے اللہ کے رسول رفیاتی عصائب اب العراق ابدال الشام پھر یعنی بیعت کرنے کے لیے شام سے علماء اور فضلہ امام مہدی کے پاس آئیں گے اور اس کو بیعت کریں گے یہ زیادہ تر یاتی ہی کہ مراد بیعت کے لیے اس پر ایمان لائیں گے تو مہدی کو طاقت ملے گی تو وہ مدینہ مکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے شام کی طرف جائیں گے کیونکہ شام وہی عرب محشر ہے وہی جہاد کی جگہ وہی لڑائی ہوگی آخر زمان میں جہاد انشاءاللہ جب آئے گی بات کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہیں اتریں گے تو مہدی مکہ تقریباً چھوڑ کے شام کی طرف جائیں گے وہیں اکثر جہاد وہیں لڑائی ہوگی دوسرے اقوام کے ساتھ تو یہ حضرت مہدی کے بعد نکلنے کے بعد یہ حالات ہوگی اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ مہدی علی السلام کون سے اعمال کریں گے دنیا میں کیا کیا کریں گے اس سے کیا ظاہر ہوں گے بہت ساری چیزیں کریں گے خلیفہ حاکم ہوتا تو بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن یہاں تفصیلات نہیں ذکر کریں گے جو ثابت ہے عام باتیں اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے یہ تقریباً چار یا پانچ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اور سارے مسلمان متفق ہو کے اس کو بیعت دیں گے دو تین خلیفہ نہیں بنیں گے ایک ہی رہے گا جس طرح اللہ کے حضرت عمر عثمان علی تھے اسی طرح یہ بھی بنیں گے سارے لوگ اس کی بیعت دیں گے اور سارے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ دینے سے ان لوگ کی حالت بدل جائے گی اچھائی یعنی ان لوگ کے خیر اور برکات نازل ہوں گی تو یہ کیا کریں گے خلیفہ بنیں گے کس طرح حکومت کریں گے ظلم کے ساتھ نہیں بلکہ ظلم ختم کریں گے یہ کبھی اپنے رشتے داروں کو یا اپنے قرابت داروں کو یا دنیا کے پیچھے نہیں دوڑیں گے بلکہ وہ صرف دین اور اسلام قائم کریں گے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں لتم لرب ظلم ادوانا کہ زمین یقیناً ظلم اور تعدی سے بھر جائے گی ثم لیخرجن رجل من اہل بیتی اس کے بعد ایک میرے گھر سے میرے اہل البیت میں سے ایک بندہ نکلے گا وہ تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف پھیلائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تو ایک نیک صالح انسان سے یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی کیونکہ سارے لوگ اپنی غلطیوں پر اعتراف کریں گے اور سارے لوگ اچھے انسان کو دیکھ کر خود بدل جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگ کی زندگی میں ایک نمونے کی ضرورت ہے آج کل کہیں بھی جاؤ ایک کوئی بڑا عالم نہیں ملتا ہے کم ملتے ہیں بلکہ کبھی عالم انسان کسی کو سمجھتا ہے کچھ دن بعد دیکھتا ہے کہ وہ بھی برائے منہ مبتلا ہے وہ بھی غلط کام کر رہا وہ بھی جہالت کے عمل کرنے لگے تو انسان کے دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے عالم کو چاہیے کہ ہمیشہ کہ دین کی خاطر وہ برائی نہ کرے ہاں، وہ بھی انسان ہے کوئی بھی کر سکتا ہے سے ابھی دیکھو امام اگر غلطی کرتا ہے تو کوئی کسی کی غلطی نہیں دیکھتا امام کی دیکھ لیتا اور وہ دلیل پیش کرتا ہے سب کے سامنے وہ بھی ہر ایک کرنے لگ کیوں کرتا ہے کرتے ہو کہ یہ امام تو کرتا ہے غلط ہے تو اسی لیے ایک انسان ایک عالم کو سدھرنے سے لوگ سدھرتے ہیں اور بگڑنے سے لوگ بگڑتے ہیں اور یہ پہلے ذکر کیا گیا ہم لوگ کے ملک میں جو جہالت ہے جو فساد ہے جو بدعتیں منتشر ہیں اس کے سبب کون ہے اس کے سبب علماء ہے جو علماء سو ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور لوگ علم سے دور ہیں اور کہیں سنت کیوں کہیں کہیں زندہ ہے کیونکہ وہاں کے علماء سنت والے ہیں تو اس لیے انسان ہمیشہ ایسے علماء کی پیروی کرے جو اچھے ہوتے ہیں تو مہدی کے پیروی کرنے سے جو وہ سارے لوگ بدل جاتے ہیں وہی لوگ جو پہلے تھے لیکن ایک ہی سال میں ساری تبدیلی آ جاتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور سب کی ہمت بڑھ جاتی ہے اس لیے سارے لوگ عدل و انصاف کی طرف دوڑتے ہیں اس کے بعد اور دوسرا عمل کیا کریں گے پہلے بتا گیا کہ وہ خلیفہ حاکم بنیں گے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور یہ کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں سب سے اہم بات یہی دوسری چیز اس کے حکم اور عدل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری خیرات ان لوگ پر نازل کریں گے اتنا خیرات ہو جائے گی کہ آپ یہ حدیث سن کے آپ لوگ اس کو تصور کر پاؤ گے حدیث ملا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون آخر آخری خلیفہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یا یعنی جو مال بانٹتا تقسیم کرتا لیکن گنتا نہیں گنتی نہیں کرتا اتنا زیادہ کہ دیتا رہتا سب کو اور یہ برکت ہے لیکن اس کا معنی نہیں کہ انسان یعنی لوگ خوشی سے لیں گے کچھ لوگ نہیں لیں گے کیونکہ لوگ نیک سال ہیں اور اس کے لیے اور حدیثیں ہیں کہ کچھ لوگ چوری کر کے جب واپس کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ پیسے کی تو پیسہ ماشاء اللہ زیادہ برکت بہت زیادہ ہے اور اسی طرح اس سے وہاں سے حدیث یہ ہے اللہ کے رسول حضرت قرا المزنی کے حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لم لور مغولما یعنی لوگ ظلم اور تعدی منتشر ہو جائے گا اور جب ظلم اور تعدی منتشر ہو جائے گا تو اللہ ایسے آدمی کو بھیجے گا جو ہم میں سے ہے اس کے نام میرے نام کی طرح اس کے باپ کے نام میرے والد کے نام کی طرح ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے فیم اللہ عدل و قسطہ پھر عدل انصافی پوری دنیا میں بھر جائے گی کما مجھے اجور و ظلم جس طرح پہلے ظلم اور تعدی سے بھری تھی پھر اللہ کے رسول فرماتے فلا اسما اسی امن کپڑے ہاں تو آسمان اپنے بارش کبھی نہیں روکے گی پوری بارش ہو جائے گی اور خیر کے بارش عذاب والی نہیں ولن ارد اسی امن نباتی ہاں اور زمین اپنے نبات کبھی یعنی چھپائے گی نہیں بلکہ سارے نباتات نکالے گی یعنی زیادہ نعمتیں ہوں گی ہر قسم کے پھل ہر قسم کے پیداوار لوگ کھائیں گے پیئیں گے اتنا برکت ہوں گی اور یہ برکت پچھلے درس میں بتایا گیا ہے یا دو درس پہلے کہ اصل ہر چیز کے مادہ کیا ہے بارش ہے اگر ابھی بارش رک جائے تو پوری دنیا رک جائے گی اگر پانی سوکھ جائے تو یہ کاروبار اور دنیا جو بھی چل رہا ہے ساری چیزیں بند ہو جائیں گی وہی اصل ہے اور جب پانی اور بارش مبارک بارش ہے تو ساری نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے تو یہ اللہ فرماتے ہیں اور بتا گے کہ آخر الزمان میں بارش ہوگی زیادہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں لیکن اس سے زمین سے کچھ بھی نہیں نکلے گا لیکن مہدی ایام میں دوبارہ اچھی بارش ہوگی اور نعمتیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو دیں گے بلکہ یہ حدیث اور تیسرے حدیث میں ہے ابو سعید خدری کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من امتی المہدی کہ مہدی ایک نکلے گا اللہ سبحانہ تو اس کو بارش اس پر برسائیں گے اور زمین سے نباتات اللہ اس کے لیے اگائیں گے اور مال سے تقسیم کریں گے لوگ نے پوچھا صحاح کے مطلب ایک روایت میں کیا ہے تو کہیں گے سب کو برابر پیسہ تقسیم کریں گے اور اسی روایت میں ہے وہ تقسر الماشیہ اور معاشیا مویشی چوپائی بہت زیادہ ہو جائیں گے بکرا اونٹ اور گائے یعنی نعمتیں زیادہ ہیں وہ الما اور امت عظیم ہو جائے گی یعنی امت کے نام اور نشان اور حیبت بڑھ جائے گی جس طرح پہلے مسلمان تھے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہے اعظم کے زمانے میں بھی نہیں ہے لیکن آخر الزمان یہ مہدی کے ساتھ ہوگا اللہ کروائیں گے اس کے بعد اور تیسرا عمل کیا کریں گے وہ لوگوں کے درمیان کتنا سال رہیں گے سات سال یا آٹھ سال یا نو سال سات اکثر روایت میں سات آتا ہے اور کچھ روایت میں اللہ آٹھ بتاتے اور کچھ روایت میں نو تو اس کے معنی کیا پہلے حدیث میں پڑھو اللہ کے رسول فرماتے ابو سعید کے حدیث عیش ایشبد ان اور سنان یعنی وہ تم لوگ کے درمیان سات سال رہیں گے آٹھ سال سات سال یا آٹھ سال اور جو قرآن مزنی کے حدیث میں پڑھے گا اللہ کے رسول کتفی کم تمہارے درمیان رہیں گے سات سال یا آٹھ سال اور بہت زیادہ تو نو سال تو اس کا معنی کیا ہے تو اللہ کے رسول کو بھی پتا اتنا نہیں یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روات میں اختلاف ہوا اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ راوی میں یہ شک ہوا جو راوی حدیث کے روایت کی ہے اس کو شک ہوا کہ سات سنا کہ آٹھ سنا یا نو سنا اور اکثر علماء کہتے ہیں سات سال اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ اس کے راوی میں نہیں اللہ کے رسول کے قول ہے اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سات سال خلیفہ بنیں گے اور نواں آٹھواں سال یا نواں سال خلیفہ میں رہیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کو دے دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال سات سال تو کنفرم ہے آٹھ سال بھی ہو سکتا ہے نو سال سمجھو سات سال میں کون تبدیلی پوری دنیا میں لا سکتا ہے آج کل ہم لوگ کے ملک میں ایک پرائم منسٹر آتا ہے پانچ سال وہ لوٹ کے جاتا ہے چوری کر کے جاتا ہے جو ملک جس حالت میں اسے خراب کر کے جاتا ہے سوچا کہ پانچ سال میں کتنا لوٹے لوٹ لو لیکن وہ خلیفہ اس طرح نہیں رہیں گے تبدیلی آئیں گے سارے سات سال میں اللہ سبحانہ پوری برکت نازل کریں گے یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی دن میں توبہ اور استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے بدل جاتا تو فوراً اللہ اسی کا اللہ اس کی حالت بدل دیتے اور اللہ کی حالت اس کے ساتھ بدل جاتا ہے کبھی انسان یہ نہ کہ میں گنہگار ہوں میں نے کتنا جرائم کی ہے انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبادر بھی آپ کے ساتھ اللہ بھی بدل جائیں گے یعنی اللہ تمہارے ساتھ خیریت کریں گے نعمت عذاب جو تھا سارے اللہ تمہارے اوپر سے ہٹا دیں گے انسان توبہ کرے اور یہ زیادہ رہنے سے کم رہنے سے نہیں اللہ برکت دیتے وقت میں انسان چند وقت میں کچھ بہت کر سکتا ہے اور بہت سے لوگ زیادہ زندگی ان لوگ کو ملتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گئے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے اللہ کے رسول نے کہا جس کی لمبی عمر ہو اور اچھا کام ہو اور سب سے بدتر برا انسان کون ہے جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھا کام نہیں کرتا اب میں سے کتنے لوگ ستر اسی سال پاتے ہیں مرنے کے بعد اس کے نام کوئی لینے کے تیار نہیں ہے اور کچھ اچھے لوگ مرتے ہیں ان کے نام آخر تک لوگ لیتے ہیں اور علماء میں مثال دیکھ لو بے مثال دیتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الصالحین اور بہت ساری کتابیں جمع کی یہ چالیس عمر میں ان کے انتقال ہو گئے لیکن بہت بڑی بڑی کتابیں کہ آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں امام شرح مسلم تشریح کی بہت ساری کتابیں ایسے علماء بہت ہی بابرکت ہوتے ہیں قیامت تک لوگ ان کے نام لیتے ہیں اور صحابہ کرام میں دیکھو کہ حضرت معاذ بن جبل ان کی وفات جوانی میں ہوئی ہے پینتیس سال کے بھی نہیں تھے لیکن ابھی تک لوگوں کے نام تعریف میں لوگ ان کے نام لیتے ہیں تو انسان یہ عبرت زیادہ رہنے سے نہیں کیا کرنے سے عبرت ہے عمل کرو زیادہ آپ زندگی کی طرف دوڑو مت تو اسی لیے یہ اللہ کے رسول صاحب نے بتایا کہ یہ عمل کریں گے اور اس سے برکات ہوں گی اور چوتھے عمل یہ ہے کہ وہ خلیفہ جب رہیں گے تو معروف ہے کہ خلیفہ حاکم ہی نماز پڑھاتا ہے پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں خلیفا کے زمانے حتیٰ کہ عباسی کے زمانے میں نماز وہی پڑھاتا تھا جو خلیفہ ہے تو وہ دوبارہ یہ زمانہ لوٹے گا اور یہ نماز پڑھائیں گے حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ صنعت وسلام نازل ہوں گے تو یہ بھی نماز پڑھائیں گے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک فرماتے ہیں کہ یہ سب حضرت یہ مہدی تو مدین مکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے شام میں جائیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے کہاں نازل ہوں گے دمشق میں آج کل دمشق سوریہ میں دارالحکومت ہے ایک منارہ بیضا ہے انشاءاللہ یہ آئے گا دو دو ہفتے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کس طرح نازل ہوں گے جب نازل ہوں گے تو سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور کس کے پیچھے پڑھیں گے اس وقت حضرت مہدی ہوں گے زیادہ تر روایات یہ راج ہے کہ حضرت مہدی وہ نیک بندہ ہے حدیث میں صاف نہیں بتا کہ مہدی لیکن یہ لگتا ہے کہ مہدی ہی ہوں گے تو وہ آئیں گے جب حضرت عیسیٰ تو کون امامت کرائے گا اگر دیکھا جائے تو کون زیادہ حقدار ہے حضرت مہدی کا حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کوئی شک نہیں کیونکہ سب سے افضل انسانوں میں اللہ کے رسول ہیں پھر حضرت ابو پھر یعنی نمبیا میں پھر حضرت ابراہیم پھر حضرت موسا پھر حضرت عیسیٰ سمجھو سارے کائنات میں چار نمبر پہ کچھ علماء یہ ذکر کرتے ہیں اگر چاہیں تو افضل پانچ لوگوں میں یہی تھے تو کو امامت کرانا چاہیے لیکن اللہ یہ اور کچھ بات ہے کیا بات ہے کہ یہ اس امام کے فضیلت ہے اور یہ بھی ہے کہ اس امت کی فضیلت ہے اسے اللہ کے رسول یہ حدیث فخر کے طور پر ذکر کی ہے ایک حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تزال من امتی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور یہ جو کتاب و سنت پر ہے وہ لوگ یہاں مقصود ہیں جو حق کے لیے لڑیں گے جو دین کے لیے لڑیں گے یہ تو ہر ایک دعویٰ کرے گا ہم ہیں لیکن جو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرتا وہی لوگ اصل یہی اور یہ زیادہ نشانات انہی کے ہیں اللہ کے رسول پر میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا جب حضرت عیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی حضرت مہدی امیر یہاں لقب دیا گیا لیکن وہاں مقصد اکثر علماء کہتے مہدی ہے حضرت عیسیٰ سے گزارش کرے گا علی صلاحت والسلام تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائیں حضرت کی نماز کی آپ پڑھائیے تو کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام نہیں اس تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو یعنی اس امت والے ایک دوسرے کے امام انہیں سے ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس امت کے لیے نہیں اللہ کے لیے مسلم کی روایت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اس امت کے حضرت عیسیٰ تو آئیں گے لیکن آئے گا انشاءاللہ کہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کیونکہ اپنی شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر عمل کریں گے جسے حضرت مہدی ہی نماز پڑھائیں گے اور اس سے اور ایک دوسرے حدیث اللہ کے رسول خوشی سے فرماتے تھے ابو حریرہ کے حدیث کئی فن تم ادان عیس ابن نمر ادان ضلع نمر یا نفیقم یا تم لوگ کا حال کیسے ہوگا اس وقت جب حضرت ابن مریم آئیں گے حضرت عیسن تم پر نازل ہوں گے اور تم میں سے امام موجود ہوگا یعنی امام تم میں سے ہوگا یہ اللہ کے رسول علما کہتے خوشی میں کہتے تھے کہ میرے امت کی کتنا عظمت اللہ نے اس کی اہمیت دی ہے یہ اللہ کا فیصلہ کہ حضرت عیسیٰ کے بھی وہ میرے امتی وہ شخص وہی امامت کرائے گا لیکن اس کا معنی نہیں کہ ہر نماز میں وہ امامت کرائیں گے اس لیے بہت علماء کی یہ نماز ثابت ہے ہو سکتا نماز میں حضرت مہدی اپنے خلافت چھوڑ کے حضرت عیسیٰ کو دے دیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلم جب نازن ہوں گے تو وہی نافذ کریں گے تو یہاں تک حدیثیں ختم ہوتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت مہدی کہاں جاتے ہیں کیا ہوتا کہیں نہیں آتا ہے تو اس لیے بہت علماء کہتے ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے اور کچھ علماء کہتے نہیں ہو سکتا ہے وہ سات سال کیوں ہو چکا تو آٹھواں اور نواں سال وہ حضرت عیسیٰ کے ماتحت ہوں گے اور ان کے ساتھ عمل کریں گے اسی لیے علماء کہتے ہیں ان کے پانچواں کام یہ جہاد کرنا اور جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ امید ہے کہ لڑائی کریں گے لیکن کہیں ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جہاد میں رہیں گے حضرت عیسیٰ تو لڑائی کریں گے یہودیوں سے اور دجال کو قتل کریں گے جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا اگلے میں اور مہدی امید ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے لیکن کب تک رہیں گے حضرت عیسیٰ تو زیادہ رہیں گے تقریباً زیادہ وہ گزاریں گے تو ہو سکتے مہدی ایک دو سال رہ کے اسی وجہ سے کہ آٹھ یا نو سال یعنی اس کے ساتھ ایک دو سال اور رہیں گے پھر ان کے وہ انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ اکیلا رہیں گے ان کے ساتھ مومن لوگ رہیں گے اور یہ زیادہ میرے سمجھ میں یہی مطلب ہے کہ سات سال اصل ہے آٹھ سال اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو دے دیں گے وہی خلیفہ رہیں گے اور یہ مہدی اپنا حضرت عیسیٰ کے مطابق یعنی ساتھ رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ ان کی موت کہاں ہوگی یہی ذکر کیا گیا کہ ان کی وفات کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں کہیں ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کی کہاں وفات ہوگی شہید ہوں گے کہ عام موت ہوگی یا مکے میں ہوں گے مدینے میں ہوں گے کہاں ہوں گے کہیں نہیں آتا ہے شیعہ لوگ الگ ذکر کرتے کچھ لوگ الگ الگ روایت لاتے ہیں یہ کہیں نہیں اسی لیے انسان کے لیے مناسب ہے کہ یہاں تک رکے مزید اور بیان نہ کرے کیونکہ کہیں ثابت نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ سے ملیں گے نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے لیکن کس وقت کس جگہ کس حالت پہ کس طریقے سے یہ کہیں نہیں آتا ہے اور اس کے جنازہ کو پڑھے گا کہیں نہیں آتا ہے لیکن ان کی وفات ہوگی کیونکہ وہ انسان ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد مسلمان دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور آئے گا تو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں لوگ جہاد کریں گے لوگ ساتھ رہیں گے اور ان کے کئی سال تک لوگ اس حالت پہ رہیں گے پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جوج ماجوج آئیں گے پھر ان کو ملو ختم ہوں گے پھر حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے پھر مریں گے پھر اس کے بعد اچھی ہوا آئے گی سارے مسلمان اس میں ختم ہو جائیں گے یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ ذکر کریں گے کچھ علماء یہاں ایک دو حدیث میں ذکر کرتا ہوں جو عموماً لوگ ذکر کرتے خاص کر داعش والے داعش سننے آئش آئی ایس آئی ایس جو ہے یہ لوگ حقیقت میں یہ گمراہ کرتے ہیں اور جو کرتے وہ جہاد کبھی نہیں یہ تو پہلے ذکر کیا گیا یہ لوگ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ان کو بنایا گیا مسلمانوں کے بیچ میں فتنہ ڈالنے کے لیے اگرچہ افراد اس میں سے جو افراد چھوٹے لوگوں کی بھی کوئی حالت نہیں وہ لوگ جاتے ہیں پھر مجبور ہو کہ جو بھی لیڈر لوگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے تو قتل یہ جو سکی یہ دجالوں کے جو زمانہ اور یہ جو خبیص لوگ ہیں یہ تو حقیقت میں خبیص ہیں کہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگ اسلام میں اتنے ہی فساد ہیں یہ لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ابھی ہے یہی ہے اور شروع میں جب آئے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح یہ لوگ دمش کے پاس آس پاس لڑتے تھے اور حدیثوں میں آتا ہے ان لوگ کے جھنڈا کالا ہے اور حدیث میں آیا تو سود یعنی کالے جھنڈے والے نکلیں گے مدد کے لیے اسلام کو تو یہ اس طرح انسانات دقت کرتے ہیں بھائی تمہارے کالے جھنڈا لیکن یہ حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ فوج آئیں گے جو مہدی کے ساتھ دیں گے کچھ روایت اگرچہ وہ ضعیف کچھ علماء کہتے ہیں اور اگر صحیح مان لے کہ کچھ علماء صحیح کہتے ہیں نکلیں گے مہدی کے ساتھ دیں گے کالے جھنڈے والے یہاں سے مراد یہ لوگ نہیں جیسے کہ یہ لوگ کہتے کہ ہم لوگ ہیں وہ لوگ بلکہ پرچار کرتے کالے جھنڈے والے ہم لوگ ہم لوگ کو شروعات ہے اور آگے کریں گے تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو آخر زمان میں جتنا حدیثیں ہیں یہ لوگ ان لوگ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان لوگ کے تعلق کس سے ہے وہ حدیث سے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قتل عام ہو جائے گا اور قاتل نہیں جائیں گے کہ ہم کس لیے قتل کر رہے ہیں اور مقتول نہیں جانے گا کہ ہمیں کیوں قتل کیا جاتا ہے یہی دجال لوگ موجود ہیں قتل کرتے ہیں مقتول نہیں جانتے کہ ہمیں کیوں کافر بنایا گیا ہے میرے ساتھ نہیں تھے اس حکم مرتد قتل کر دیا اور وہ لوگ جس کو حکم دیا تھا کہ ذبح کرو قتل کرو وہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کیوں قتل کرنا ہے آڈر آیا اوپر سے قتل کرو تو یہی مصیبت وہ لوگ شر میں آتے ہیں خیر میں کبھی نہیں آ سکتے ہیں میں اس لیے میں نے ذکر کی کیونکہ کچھ واٹس ایپ میں کچھ فیس بک میں کچھ لوگ یہ حدیثیں پیش کرتے کہ دیکھو یہی دلیل اور حدیث تو ہے کالا جھنڈا تو یہ لوگ ہیں نہیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ لوگ اسلام ان سے بری ہیں بلکہ یہ جو ہوگا نشانات یہ ابھی آنے والا ابھی تک نہیں آئے یہاں تک بات ہو چکی ہے الحمد اللہ کے اللہ سبحانہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ ہم لوگ کو ہمیشہ نیک اور ایمان کے حالت میں ہم لوگ رکھے اور ہمیشہ دین کی خدمت کرنے کے ہم لوگ کو توفیق دے انسان نہ انتظار کرے ابھی جیسا کہ آپ لوگ مہدی کے بارے میں سن لیا اچھا لگا کہ نہیں سب کو اچھا لگا سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ کب آئیں گے تاکہ خیر پھیلے تو ہم نہ انتظار کرے کب آئیں ہم خود بدلے ہر ایک انسان کیوں نہیں بدلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا کیوں نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے آپ وہ انتظار مت کرو آپ ابھی اپنے تو تبدیلی کرو آپ مہدی نہیں بن سکتے ہو نہ مہدی کے کوئی اپرادھ اس میں جو جو لوگ ہوں گے اس وقت آپ ان میں سے نہیں بن سکو گے لیکن ان کی طرح بن سکتے ہو مہدی کوئی نبی نہیں لیکن اللہ کے ایک بندہ ولی تو آپ بھی بن سکتے ہو آپ نیک سالے بن سکتے ہو عدل انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ معاملہ پیش کرو آپ بھی دیندار بنو آپ بھی دین کے لیے اپنے خاطر اپنے جان بھی دو تو کیا حرج ہے ہم لوگ اکثر انتظار کرتے نہیں وہ آئے گا تو ہم کریں گے نہیں یہ تو شیعوں کے مذہب ہے شیعہ لوگوں کے پاس بارہ امام ہیں اور کہتے اماموں کے پیچھے صرف جہاد ہے امام کے پیچھے جمع امام کے پیچھے جماعت ہے وہ لوگ کبھی جماعت نہیں پڑھیں گے کہتے وہ امام آئیں گے تو اس کے پیچھے پڑھیں گے وہ امام آئیں گے تو اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے وہ آئیں گے تو جہاد کریں گے ہم لوگ اس طرح نہ بنے ہم لوگ ابھی امام موجود ہے حاکم موجود ہے اس کی تعداد کرو علماء موجود ہیں ان لوگ کی پیروی کرو اور دین کے خاطر آپ اپنی جان بھی دے سکتے ہو آج کل ہم لوگ ایک آدمی کوئی دین سیکھتا ہے گھر میں آتا ہے بیوی سے بتاتا ہے کہتے نہیں فوراً چپ چاپ ہو جاتا ہے نہیں آپ اپنے گھر کے تبدیل آپ گھر میں کم سے کم اصلاح کرو لیکن انسان خود نہیں بدلتا ہے وہ لیکن بات جب کرتا تو لگ رہا کہ ایک صحابی سامنے بیٹھا ہوا یار یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فساد ہو رہا ہے اور اس کی شکل دیکھو کچھ بھی نہیں آپ تبدیلی کرو اپنے اوپر سے اپنے اپنے آپ کو تبدیل اپنے اپنے بدن پہ اپنے جسم اپنے نفس کو تبدیل کرو اللہ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے یہ پوچھیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن یہ مہدی کے قصہ اور حضرت عیسیٰ کے زمانہ سب تمنا کرتے ہیں لیکن آپ تمنا کرتے ہو نہیں پاؤ گے ابھی تو ملنا ہم لوگ کے لیے مستحیل ہے لیکن وہ صفت وہ چیز آپ پا سکتے ہو اگر آپ خلوص کرو گے اور آپ اگر محنت کرو گے اللہ سے دعا کہ اللہ ہم لوگ کو نیک صالح سب کو بنائے اور فتنے سے ہم لوگ کو محفوظ کرے انشاءاللہ اگلے درس میں دجال کے بارے میں بات کریں گے ابھی الدجال کون ہے کہاں موجود ہے کس طرح نکلیں گے کیا کریں گے یہ تفصیلات انشاءاللہ شاء اگلے درس میں بیان کریں گے وصلی اللہ علی محمد